دیوانہ دیوانہ میں مرشدی گتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی گتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی گتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی گتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی گتار کا سر ب کے پیارے احمد رضا کے پیارے وہ برا کے پیارے احمد رضا کے پیارے ہر سو تمہارے چرچے ہر سو تمہارے چرچے قربان سب تمہارے دین متی کی خدمت دینے متی کی خدمت وہ بے مثال کی ہے اہل سن پکارے اہل سلل پکارے اتار ہے ہمارے دیوانہ دیوانہ میں مرشدی دیا تار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی دیا تار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی دیا تار کا دنیا میں ہے پوجا کی نگاہ سے دنیا میں ہے اجالے اتار کی نگاہ سے مفتی فضیل و قاسم عمران حاجی شاگی چمکے چمکنے والے چمکے چمکنے والے اتار کی نگاہ سے دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار کا